تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں کون کون سے ورڈس آتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے بہت سارے ورڈس آپ دیکھیں گے آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ارے یہ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لیکن تھوڑا شیپ وغیرہ تھوڑی کبھی چینج نظر آتی ہے اب دیکھتے ہیں کیا کیا آیا ہوا ہے لا وا لا ہم استعمال کرتے اردو میں بھی لا تعداد لا علاج لا جواب کر دیا اس نے ہاں، لا علم تو یہ لا ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح رائب کتاب لا رائب کبھی آپ اردو اچھی بولتے ہوں گے تو ان کو آتی ہوگی پھر اس کے بعد فی ہی میں بھی دیکھیں فی جو آیا ہوا ہے فی الحال فی الحقیقت بولتے ہیں نا وہ بھی اردو میں بولتے ہیں فی آتا ہے اب دیکھیں یہ جو ہدن آیا ہوا ہے وہ ریپیٹیڈ ہے ہم نے سورہ الفاتحہ میں بھی ہدن پڑھا تھا تو اس کو ہم اسکیپ کریں گے آلریڈی میں نے بتائی کہ کیا کیا استعمال کرتے اردو میں پھر لل متقین متقین لی پلس متقین کا جو کمبینیشن ہے لی پلس المتقین تقوا جو ہم اردو میں بولتے تقوا متقی لوگ تو وہ بھی اردو میں بولتے ہیں اب شیپ تھوڑی چینج نظر آئے گی لیکن ہے دیکھے لگ بھگ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا پھر یو مینونا ہم اردو میں بولتے ایمان مومن امن پھر اسی طرح یقیمون آیا ہوا یقیمون کا ہم اردو میں کیسے بولتے ہیں قائم کرنا قیام کرنا مقیم قیامت تو یہ ورڈس ہم استعمال کرتے ویسے ہی آئے ہوئے پھر مما جو آیا ہوا ہے نا مین پلس ماں کا کمبینیشن ہے مین میں ہم دیکھیں مین جانب بولتے ہیں کی طرف سے جب لیٹر وغیرہ بھیجتے ہیں مین جانب اور ماں میں جو ہم استعمال کرتے اردو میں ماتحت اس کے ماتحت وہ یا ماحول بولتے ہیں ماجرا پھر روزق نہ ہوں اب دیکھیں رزق اس کا روٹ ورڈ بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں رزق بولتے ہیں رازق میرا رازق اللہ ہے ہے نا رزاق تو رزاق رازق اس طرح سے پھر یونفکون بھی اردو میں آتا ہے آپ اگر غور کریں گے تو یونفکون کس طرح کرتے ہیں ہم استعمال جیسے نان نفقہ وہ مجھے نان نفقہ دیتے ہیں ہمارے جو بڑے ہیں یا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ جو کرتے ہیں وہ بھی اچھی اردو والے بولتے ہیں لیکن نان نفقہ تو بہت سارے لوگ بول ہی لیتے ہیں پھر ان ضلع جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نازل ہوا انزال شان نزول تو اس طرح سے پھر الہی کا الہ ہم استعمال کرتے اردو میں کس طرح ادائی الخیر خیر کی طرف بلانے والا دعوت کرنے والا پھر قبلی کا قبل ہم بولتے ہیں نا قبل نماز سے قبل میں نے یہ کیا اور قبل کلام اس طرح پھر یوقینون اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں کو یقین کے معنی میں یقین بولتے یقین کیا اسی طرح آگے دیکھیں المفلحون یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے فلاح و بہبود فلاحی ادارے کامیاب ادارے جو ہوتے ہیں